والصلاة والسلام عليك يا يا يا يا سيدي سيدي رسول الله الله وعلى آلك وأصحابك حبيب بسم اللہ السلام علیکم جی، میرا نام محمد اشرف ہے اور ضلع شیخ شہر کا میں رہنے والا ہاں میں میٹرک کرنے بعد دس جماعت پاس کرنے میں داخلہ لیا لاہور گڑی شاؤ جامع نئی درد تقریباً انیس سو ستانوے انیس سو ستانوے اور انیس سو اٹھانوے کی گل ہے کہ جدو جامع نیمیا اندر طلباء دا تقریری مقابلہ ہویا اس تقریری مقابلے دا موضوع سی دولت افضل یا علم افضل علم کیڑا علم دین دنیاوی نے علم دین دے متعلق کہ علم دین افضل یا دولت اے موضوع سی ادے طلباء جڑے نے او دولت دے بارے چ دسنا سی انہوں نے کہ دولت افضل ہے اور ادیاں نے دسنا سی کہ علم افضل ہے علم دین بہرحال اول تو لا کے آخری سال یعنی کہ اٹھویں سال تک طلبا نے شرکت کی موضوع بیان کرنے کی شرکت شامل دی اور ہر سال یعنی کہ اول تو لا کے آخری سال تک طلبا شامل سن اس موضوع کے اندر بہرحال جڑے علم دین والے نے انہوں نے گفتگو کی طلبا نے اپنے اپنے دلائل دیتے جس طرح بھی علم سی اپنے علم کے مطابق اور پھر جڑے کہ دولت والے سن انہوں نے دلائل دے کہ دولت جڑی او چلے ادھر علم دین والے نے دلائل دیتے علم دین اب چلے الغرض آخرکار ایک جامع نعیمیہ دا طالب علم جس دا نام تے فی الحال دین جنی جامع نعیمیہ دا آخری سال دا طالب علم اس نے بیان کیتا دولت اس وقت وہ جڑا ہے وکیل ہے جامعہ نیمیا تو فارغ ہو گیا ہے جامعہ نیمیا کی تعلیم پڑھ کے مکمل کر کے کورس دورہ دیسی اس نے کیا درس نظامی کیا دنیاوی تعلیم بھی پڑھی جامعہ نیمیا دن نظری پڑھائی جاتی ہے دنیاوی تعلیم حاصل کی اس کے بعد اج کل جو ہے نا وکیل ہے وکالت کرتا پیا ہے طالب علم شیطانی تعلیم اس نے حاصل کی اور اس نے جڑا موضوع بیان کیتا کیڑا کہ دولت افضل ہے انہوں جڑا موضوع نے منتخب کیتا سی کہ میں دولت انہوں جڑا ہے اہمیت دینی ہے فضیلت بیان کرنی دلائل دلال اس نے اپنے دلائل دیتے بڑے دلائل دیتے آخرکار وہ کہنے لگا دیکھو نا میری آخری گال اجڑے دلائل دیتا سی نا دے بارے چ بڑے خوش خوش ہوندے سن سن سن کے ہو رہے رہے نے نے کہ واہ جی واہ جی دولت دولت دی دی اہمیت اہمیت زیادہ زیادہ بڑا جناب اپنا بڑا جڑے مقابلے شرکت شرکت سن شریک ہو سن جڑے طالب علم ایک شہر تے انہاں نے تے افسوس کرنا سی اسی ہار رہے ہاں تے سامنے والے طالب علم جڑے سامعین سانو خوش ہو رہے سن حضرت محترم سامعین پھر اس طالب علم نے آخری گل کی جڑا آخری سال کا سی اس نے کیا کہ دیکھو دولت جڑی ہے او علم دین الا افضل ہے کس لحاظ نال دلائل تے تے بڑے کہنے لگا کہ دیکھو نا تسی میرے پاکستان دا اپنا لاہور دا لا لو جڑا میرے پاکستان ہے ادے اوتے چڑھنا ہوئے تے تسی کہو گے کہ میں حدیث سنانا جے میں اوتے چڑھن دے میں تے حدیث سنانا یا قران دی ایک ایت سن لے یا حدیث سن لے تے میں اوتے جان دے قرآن حدیث لاؤ گے تو جان دے گا سامین کہہ لگے نہیں تو کہہ لگے جب تھی دس روپے دو گے دولت دو گے دس روپے دو گے تو تھی چڑھ دے گا نا طالب کہ ہاں تو نال ہی نعرہ بچ گیا نارا تربیت نارا رسالت دولت نال ہی نعرہ بچ گیا کہ دولت کی اہمیت زیادہ ہے علم دین کی اہمیت نہیں کہ تھی دولت لو گے تو دیکھو اپنا گڑی جاؤ تو اسٹیشن جاؤ گے اسٹیشن تو اپنے گھر جاؤ گے دولت نہ کہ قرآن حدیث نہ قرآن قرآن آدھی آئے سناؤ یا حدیث سناؤ نہ تھی گھر پہنچ سکتے ہو نہ تھی میرے پاکستان کی چوٹی پہ چڑھ سکتے ہو جتنے چڑھ کے ہوں جی بھائی تم بھی پار پار اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ طبیعت کی خرابی اور علالت کے باوجود ناچیز کو مجبوری کے ساتھ اس انتہائی بھیانک خطرناک کفر اور ارتداد پر اظہار خیال کا جوش ہوا تاکہ دینی حکم واضح کروں اس پر کیا ہوتا ہے اور اس لانتی کی جاہلانہ کافرانہ بکواس رد کر دوں کچھ دلائل کے ساتھ طلباء کے میں آ جائیں اور پھر طلبا جب نیچریوں کے جو مدرسے ہیں جامعہ نعمیہ کی طرح ان کے اساتذہ اور طلبا میں سے کسی کے ساتھ اگر کلام کرنے کا موقع پائیں تو بصیرت کے ساتھ کر ساتھ پہلے دینی حکم بتاتا ہوں دینی حکم شریعت مطالعہ کا بل قطعی یقینی حکم یہ ہے کہ نعرہ لگانے والے اور وہ تقریر کرنے والے خوش راضی ہونے والے اس بات پر وہ سارے اسلام سے خارج ہو یہ التظام میں کفر ہے رضو میں کفر نہیں ہے یہ التظام میں کفر ہے چاند وزو کے ساتھ ایک وجہ یہ ہے اس تقریر کی ایک وجہ یہ ہے کہ دولت و سراہتن التظام قرآن و حدیث کا نام لے کر علم شریعت کا نام لے کر افضل بتایا گیا اور قرآن و حدیث سے شریعت سے پوری کائنات میں سے ہے سوائے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کے اندر اختلاف ہو گیا باقی کسی چیز کو افضل کہنے والا کافر ہے اور اس میں بھی اتفاق ہوئے کہ سید المبیا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ تعالی کا کلام صفت ہے اس سے افضل کہنے والا اس کے برابر کہنے والا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر ہو جائے گا ایک ہے قرآن مجید جو چھپا ہوا یعنی یہ صرف نقش لکھے ہوئے اور کاغذ مبارک کی یہ تو خدا کی مخلوق ہے اس نے بنایا ہے سیاہی اس کی بنی ہوئی ہے بندہ بنا ہوا ہے لکھنے والا بنا ہوا ہے جو نقش نالے اس بنا اس کی مخلوق ہے جو کاغذ ہے اس کی مخلوق ہے بندہ اس کی مخلوق ہے مخلوق جو ہے وہ مخلوق ساری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفت کلام ہے اس صفت کلام کے برابر بھی کوئی سمجھنے والا کافی ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دولت جیسے ایک اہل آپ کی نظر میں دولت جیسے بیکار چیز جو ہے ہاں جی اس کو برابر کہنا پھر افضل کہنا افضل کہنے والا مسلمان ہو جتنا ممکن ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس سے صاف یہ مفہوم آئے گا کہ جتنا اہل دولت کیونکہ جب دولت افضل ہو جائے گی جن کے پاس ہوگی وہ بھی افضل ہو جائے گا لہذا قارون جیسے کافر علیہ السلام اور سید الانبیاء سے افضل ہو جائے ہو گئے ان لائنوں کے نزدیک کیونکہ ان کے پاس دولت نہیں تھی ان کے پاس دولت ان کے پاس علم تھا ان کے پاس دولت تھی تو کون افضل بن گئے پھر تو کافروں کو نبیوں کے برابر سمجھنے والا کیا عام مومنوں کے برابر سمجھنے والا کافر ہے نبیوں سے افضل کہنا تو دور کی بات بات پھر ایک طرف ہزار کا نوٹ پڑا ہوا ایک طرف اللہ کا قرآن ہے جو کہتا ہے دولت افضل ہے قرآن سے اس نے کس کو افضل کہا ہزار نوٹ کافر ہو گیا برپری بارہ ان کے وجوہ کثیرہ ہیں ان کے کافر رہا مسئلہ دلائل کہ افضل کون ہے پہلے تو یہ جو جنہوں نے یہ مضمون دیا تھا یہ عنوان دیا تھا ان کو یہ موضوع دیا تھا کہ اس موضوع پر تو ہم نے بات کرنی ہے وہ کافی یہ ایسے ہے جیسے کسی کو موضوع دینا یار وہ لڑکے ہو تیاری کر کے آؤ یار ابو جال ہے یہ نبی پاک باز یہ موضوع دینے والا ہو جائے کتی کا بچہ یہ موضوع ہے دینے کا اس کا مطلب ہے جب یہ موضوع دے رہے ہو تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی فضیلت ہے اور وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے اور برابر میں آنے کا ہے لیکن اب ہم نے تلاش کرنا ہے کون یہ موجود ہے یہ وہی بات ہے کہ مسٹر جنا ہے اور اشور اکرم ہے اور فلان ہے جیسے سکول میں سوال آتے ہیں بتاؤ ان میں سے کون افضل ہے یہ سوال کرنے والا واجب القتل ہے اسلام سے خارج ہے آگے جواب آپ ڈھونڈنے کرنے یہ تو بات بھی بات پھر جس نے ایسے موضوع کو پکڑا اور تمخیص اور تحقیق شروع کر دی اور اس موضوع کو قابل بحث اس میں سمجھا وہ بھی کافی ہو جائے گا قابل سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں خالی اس موضوع کو قابل بحث سمجھنا بس اتنے اکیلے سے اسلام سے خارج ہو جائے گا مومن کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جب ایسے موضوع کو دیکھے وہ کہیں گے کیا بکواس ہے لاکھ لانا دس کو پھاڑ کر بینک کو بینک چوٹ اگر ایک آدمی موضوع دیتا ہے کہتا ہے بتاؤ صدیق کے اکبر افضل ہے یا رسول اکرم دینے والا کافر ہے لینے والا کافر ہے ہاں اس موضوع کو قابل بات سمجھا جا سکتا ہے کہ ابو بکر افضل ہیں یا عمر بن خطاب افضل ہیں پر سید لمبے وہاں پر نبیوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کتی کا بچہ تو چکلے دی رنڈی بول پائے چودہ نبی نبیا قرآن کے برابر کرتا پھر یا اس کو بھی افضل بھن یا کیا جڑا ہے ہزار کا نوٹ رنڈی چکلے دی رنڈی کا بول رہے قرآن مجید پیش کروں آدیش مبارکہ پیش کروں عقلی دلائل پیش کروں دنیا ہاں، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو کر گزرے اور کوئی جزوی جزوی جزوی جزوی حکمت ان کے پاس تھی جس طرح کے یونانی تھے ان کے پاس حکمت تھی جزوی عقل حکمت جو ہے وہ کافر کے کے پاس پاس بعض کافروں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ کمال نہیں ہوتا کمال کلی حکمت کا ہوتا ہے اور وہ صرف اور اس وجہ سے کہ جزوی حکمت جو ہے یہ جانوروں میں بھی اللہ کا حیران ہوئی یہ دیکھو یہ بھونڈ ہے بھونڈ ہے یہ بھیڑ ہے یہ اپنا بھیڑ جو ہے چھتا بناتے ہیں کتنا حکمت کے ساتھ بناتے ہیں شہد کی مکھی اس کے اندر کتنی دانائی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے یہ چیونٹی ہے اس کے اندر کتنا دانائی اور حکمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے ارے بات دیکھو یہ میں کون سی یہ شہد کی مکھی ہے جی اس کی کو بیان کرو پورا موضوع ہے یہ چونکی جو ہے اس کی حکمت دیکھو ایک عام موٹی سی بات ہے یہ ایک مدت یعنی سال میں کچھ مہینے یہ اپنا دانا اناج جو ہے وہ اور خوراک جمع کرتے ہیں اور کچھ کھاتے ہیں جمع کرتے ہیں اپنے بلوں میں اور فلاخہ میں یہ محفوظ کرتے ہیں لیکن دیکھو اس کی دانائی کی بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے تفسیر و شریف وغیرہ وغیرہ کتابوں کے اندر کہ یہ چونٹی جو ہے نا یہ دانا جب لے جاتے ہیں گندم کا دانا گندم کا دانا جب یہ لے جاتے ہیں اپنے سوراخ کے اندر تو درمیان کاٹ کے رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے چھ مہینے کھانا ہوتا ہے نا چھ مہینے کا خرچ محفوظ کرتے ہیں سردیوں میں یہ چھپ جاتے ہیں گرمیوں میں خوراک اکٹھی کرتے ہیں اور سردیوں میں کھاتے ہیں ایسا ہے نا یہ ہمارا آل اللہ خان جس علاقے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا ادھر بھی اسی طرح ہے وہ سردیوں میں آرام سے بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں اور گرمیوں میں جمع کرتے ہیں سمجھ لیا اب ادھر کرنے وہ کر رہے ہیں اور ادھر وہ چوٹیاں کر رہی ہیں وہ اپنا جمع کرتی ہیں پھر وہ دانا اندر درمیان سے دانے کو کاٹ لیتے ہیں کیوں کاٹ لیتے ہیں کہ کہیں پڑا پڑا اگ نہ جائے بھائی وہ کٹ کے دیا دو زبانی زبانی کتاب دو وہ اچھا رہتا ہے دونوں کیوں کیوں کٹ نے کہ اگنا پوے کیونکہ دانے کنک دے گنڈے وغیرہ پہ پہ اگ پہ تو نے بھی اگ پیا سارے کھاتے رہ اگر اگ جائے گا تو پھر تو ہمارے کھانے کے قابل نہیں رہے گا لہٰذا درمیان سے کاٹ لیتی ہیں بتاؤ یہ حکمت ان میں ہے یا نہیں لیکن اگر اگر کوئی کہے کہ واہ بھائی واہ یہ چوٹی اور گھونٹ جو ہے یہ تو انسانوں سے افضل ہے تو کتی کا بچہ کہڑا ہونا اندر پاگل ہونا وہ جی اتنا حسین پہ تیار کر لیتے ہیں جمیٹری والے بھی جنہوں نے پرکاروں کے ساتھ بڑا ہر شہر کے پورے اندازے کے ساتھ ہیں جی جناب اندازے پورے کے ساتھ جناب بناتے ہیں تیار کرتے ہیں خانے وغیرہ جو مرضی تیار کر لیں یہ شہد کی مکھی کے ساتھ کا چھتا نہیں تیار کر سکتے بھیڑوں کے چھٹے کے ساتھ کا چھتا تیار نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں ایک ہوتی ہے فضیلت جزوی ایک ہوتی ہے کلی کلی فضیلت جو ہے وہ اور ہے جزوی فضیلت اور ہے صدیق کے اکبر پاک کو کلی فضیلت ہے جب بات ہوگی جب کہا جائے کہا جائے گا صدیق اکبر افضل ہے جب پوچھا جائے گا ارے بھائی یہ بتاؤ گواہی کے اندر سب سے افضل کون ہے کہا جائے گا حضرت خزیمہ افضل ارے بھائی کیوں کہ حضرت خزیمہ ایک کی گواہی دو برابر ہے اور حضرت صدیق کی ایک کی گواہی ایک برابر ہے ادھر نبی پاک نے حضرت خزیمہ کو یہ مقام دیا تھا وہ جزوی فضیلت ہے ارے بھائی جو جزوی فضیلت ہے اس میں بتانا پڑتا ہے کس چیز میں اور جو کلی ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کس چیز میں سب چیز مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے جب کہا جائے گا لاہور میں جتنے سو رہے ہیں ان میں افضل کون ہے سب کہیں گے داتا لیا جی ارے بھائی یہ زور اور جسم میں تکرا ادھر لاہور میں کون سویا ہوا ہے کہیں گے چارا پہلوان اب جو فدو کا بچہ ہوگا کہ جارے پہلوان کے جسم کی صاف اور بناوٹ اور زور کو سامنے رکھ کے کہے وہ داتا علی ہجویری اور سب سے افضل ہے لہذا جب پوچھا جائے ارے لاہور میں سونے والوں میں کون افضل ہے وہ جی پہلوان وہ کتے کا بچہ پاگل ادھر تو کہنا پڑے گا کہ وہ ایک چیز میں آگے اور جب گے ویسے افضل کون ہے آلہ کون ہے تو خود چارے سے پوچھو وہ کہے گا وہ ہے اور کلی فضیلت میں یہی فرق پڑتا ہے کلی فضیلت جس چیز میں کس کس چیز میں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جزوی فضیلت کے لیے کہنا پڑتا ہے فلاں چیز میں سمجھ نہیں آ رہا اب آپ دیکھ لیں آپ سے پوچھا جائے یار جس بتاؤ اس وقت تمہارے اندر افضل کون ہے سب سے تم کہو گے حضرت صاحب اگر تم سے یہ پوچھا جائے کہ یار تمہارے اندر لکھنا بہت لکھنے میں کون افضل ہے تم کسی طالب علم کا نام لو گے جو لکھنے میں سب سے آگے آتے صاحب کی صفائی اتنا لکھنے میں نہیں ہے جتنا اس کی ہے وہ کلی فضیلت ہے یہ بھی فضیلت ہے سمجھ آ رہی نبیوں میں سب سے افضل کون ہے ارے بغیر باپ ہے کون پیدا ہوئے یہ جزوی فضیلت کلی فضیلت کے منافع نہیں ہوئی اگر کسی میں جزوی پائی جاتی ہے تو کلی فضیلت والے کے مقابلے میں نہیں آ سکے جب ہم کہیں گے پوچھیں گے مطلق پوچھیں گے جب پوچھیں گے آپ کو کہنا پڑے گا جو افضل ہے اب ادھر وہ ان کا جو مقابلہ ہو رہا تھا جہیمیا کے اندر وہ ہو رہا تھا کلی فضیلت کا کیونکہ انہوں نے یہ نہیں رکھا تھا کہ کس چیز میں ہے دولت یا علم انہوں نے کہا نہیں یہ بتاؤ علم افضل ہے یا دولت معلوم ہوا وہ کلی فضیلت کے متعلق موضوع دیا گیا اب سمجھ آ گئی اور کتی کا بچہ وہ پاگل کا بچہ جس نے بیان کیا اور جو پاگل کے بچے حرام زیادہ جو دینے والے تھے اور سننے والے ان بغیرتوں نے دلیل پیش کی اس بہن چود نے مینار پاکستان پر چڑھنے کی بہن چوتھ دعوا پھول ہے دلیل گر لی ہے بہن چوتھ ثابت کیسے ہوگا وہ فدو کے بچے سارے باندھ بیٹھے ہوئے تھے بہن چود وہاں پر پھر کہتے ہیں یہ گالی نکالتا بہن تو تم سید صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے کارون اور حامان اور شداد اور چکلے کے کنجر کو افضل کہہ رہے ہو جب تم نے دولت کو افضل کہا بہن چوس تم ان کنجروں کو رسولوں سے افضل کہہ سکتے ہو ہم تمہارے اوپر لانت ڈال کر تمہیں گالی نہیں دے سکتے بہن یہ کہا گالیاں نہ دے تو کیا درود دیں گے اب ایک بات قرآن کی طرف کرتا ہوں قرآن مجید کی فرما دیجئے کیا علم والے اور بیل برابر ہیں اور بیل والے بیل دولت رکھتے ہوں جو کچھ رکھتے ہوں سب آ گیا جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بیل اور علم والے برابر نہیں جب علم والے اور بیل برابر نہیں ہے تو بیل چاہے دولت والے ہوں چاہے جو بھی حسن والے ہوں جمال والے ہوں جو بھی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ بالکل اتنا کچھ نہیں تھا بیٹھے ہوئے آدمی کے برابر آپ کھڑے ہوتے ہوئے لگتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جن سے ہماری فتح حنفی جو ہے اس کا اکثر حصہ حاصل ہوا مسعود رضی اللہ تعالی قد شریف اتنا ہے بڑے بڑے قد والے رہ گئے علم ان کے پاس ہے صحابیت کی دولت ان کے پاس ہے لے گئے شان فضیلت لے گئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے علم اور علم والے برابر نہیں ہے اور وہ کتے کہہ رہے ہیں کہ بے علم افضل ہے منکر ہو گیا قرآن کے اور سنو حدیث مبارک قرآن کے بعد حدیث مبارک حدیث بات میں آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا باغ لمبے جائے وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر إن العلماء ورثة الأنبياء وان لمبيا لم يورثوا دينارا ولا درهما فرمایا نبی درہم اور دینار کا مال انما ورث العلم فمن اخذه اخذ بحوض واقف کتوں سے پوچھ یہ بتاؤ انبیاء علیہ السلام کی وراثت مال ہوتی بھی ہے مال ہوتا بھی ہے وراثت ان کی وراثت مال ہوتا ہے نبیوں کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ تو سب سب کا ہوتا ہے نبیوں کی وراثت کیا ہوتی ہے صرف کون سا شریعت علم شریعت علم شریعت تو مارے پاٹ یہ وراثت ہوتا ہے جب نبیوں کی وراثت ہی علم ہے تو کتی کا بچہ دولت ان کی وراثت ہے دولت قارون اور حامان شداد کی وراثت ہے کافروں کی وراثت بھی ہے بلکہ اور مومنوں کی بھی ہوتی ہے لیکن نبیوں کی وراثت فرمایا صرف علم سمجھ نہیں آئی تو حرام زادے جب تم نے کہا کہ دولت تم نے کافروں کی وراثت کو نبیوں کی وراثت پر فضیلت دی سمجھ نہیں آیا پھر اگلی بات اگلی بات اکلی دلائل ان سے پوچھو یہ بتاؤ علم انسان کو دولت دی ہے یا دولت نے علم چلو شریعت علم کو ایک طرف رکھو ان کے علم کی بات بات جو سائنس دانوں کے پاس ہوتا ہے ان سے پوچھو رام دادی جی بتاؤ سائنس دانوں کو پہلے علم آتا ہے تو پھر دولت آتی ہے یہ پہلے دولت آتی ہے اور پھر ان کے پاس وہ علم آتا ہے جس سے دولت آتا ہے پہلے علم ہوتا ہے پھر وہ سونا چاندی اور یہ جو گاڑیاں جو سامان دنیا کا ہے یہ انہوں نے علم سے بنوایا تو کشتی کا بچہ معلوم اور دولت کا تو وہی ہے یہ دنیا میں ان کا جو شیطانی علم ہے اس کی بات کر ہیں شریعت تو شریعت سمجھ نہیں آئی بات رہا مسئلہ اس نے مینار پاکستان کی جو بات کی باقی جامعہ جہمیت کے علماء جو ہیں ان کی غایت اور منتہا مینار پاکستان کی چوٹی پر بیٹھ کر اور اپنی تشریف شریف کو اس کے اوپر رکھنا اس وجہ سے ان کے نزدیک یہی ایک آخری کام رہ گیا تھا جو مثال میں پیش کر کے انہوں نے فضیلت ثابت کر کے اور نعرہ کہ مینار پاکستان پر چڑھنا پڑے تو حدیث سے چڑھے گا قرآن سے چڑھے گا بہن چود نے میں کفر کا فتوا نہیں دے سکتا تھا اگر یہ آ کر ظاہر نہ کرتے جب انہوں نے قرآن و حدیث پڑھنے کا کہا کرایہ وغیرہ ساغ کا مطلب ہے ان کے اندر کی بات ظاہر ہو گئی اور فتوا اب بہن بینچو التظام میں کفر کر گیا بس بات اب سمجھ آئی لیکن اب سنو بغیرت بغیرت اس سے پوچھو بغیرت یہ بتا اگر سکولی رہا مینار پاکستان پر نہ کھڑا ہو کوئی حضور کا ایسا عاشق اور غلام کھڑا ہو جو رسول اللہ کے فرمان کی قدر جانتا ہے اس کو کہا جائے کہ جو اوپر جانا چاہتا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں حدیث سناتا ہوں وہ کہے گا تو سارا آنکھوں پہ آ کنارے پاکستان پر کیوں جاتا ہے وہ بہن چوک کتے صحابہ کرام ایک ایک حدیث کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سفر کرتے اچھا کہہ رہے بات یہ ہے اس کی عزت زیادہ ہے لیکن آگے پہچاننے والا نہیں اچھا, اچھا، بتاؤ ہیرے کی قدر زیادہ ہے یا پیسے کی ہیرے کی قدر زیادہ ہے یا ہزار روپے کی اب ہیرے کی قیمت ہیرے کی قدر زیادہ ہے ادھر ہزار ہے ادھر ہیرا ہے اگر ایک شخص ہیرے کو جان جانا چاہیے

یہ مینار پاکستان پر جب کھڑے ہیں ایسے کھوتے تو باقی ان کے پاس جب جا کر آدمی کہے حضرت اوپر چڑھنا چاہتا ہوں حدیث سنا وہ کہہ کر نہیں اگر اس کو کہہ دو میں تیری ماں پر چڑھنا چاہتا ہوں ہزار روپئے سمجھ آئی کہ نہیں آئی کھوتے پترا تھی نیان پائی نے وہ ہر ہوتے سنڈے لگ جاتی پائی جتر رکھے نے وہ ہر انہیں مدرسے چک چک بنایا ہے وہ ایڈی ایڈی بکواس ایڈا ایڈا ایڈا کفر لال سمجھ نہیں آئی اچھا, اچھا، کچھ ہوئے سدکے جا امام مالک آئے مولا کا فرمان بھی ہے مولا علی سرکار کا مولا علی کا فرمان بھی ہے امام مالک کا بھی ہے بلکہ یونان کے حکیم فلسفی جو ہوئے ہیں نا جز بھی حکمت والے ان کے بھی قول ہیں وہ کہتے ہیں علم مال سے افضل اس وجہ سے ہے کہ علم والوں کی مال والوں پر حکومت ہوتی ہے کے نہیںالوالچ جالچ نے علم لاننا پہنتا تین خیا نہیں آتی میں کدھر ویکن دے مال تیرے کول لوگی بن کے آئے دلیل ہو تو گیا سوبے پرواہنے لوڈ ہے

مال والا افضل ہوں علم والا نہیں کنجرا جامع نہیں میاں بند کرتے چکر ہی کھولا تاکہ سارے فضیلت والے بن جاؤ جی اچھا یہ خدمت بتھیری کرنے کی لڑ ہے بڑی ہے نا میں اس واسطے آخیا آپ تک کرے گل نہیں پہنچنی جنہوں نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا یہ خبیص منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے اس کی ساری کاروائی کو سنا مولانا محمد اشرف صاحب جو و پورا تھے جنہوں نے اپنا تعارف پہلے کروایا میں تک یہ بات پہنچانا چاہتا تھا کہ کہیں ایسے غلط غلطی میں نہ رہنا کہ پتہ نہیں میرا ہمارا استاد زیادتی کرتا ہے پتہ نہیں یار کیوں ایسے چڑھائی کر دیتا ہے مولوی پر اب اس حدیث پاک کو بھی سامنے رکھو کہ علماء ہم شر من تحت السماء ارے قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں دکاندار سے پوچھ جو ہما وقت ہما وقت دولت سمیٹنے میں لگا ہوا ہے چکر کے کنجر سے پوچھ جو عزت کے خروشی کا دھندا کر رہا ہے محل پیسے کے لیے وہ بھی کہے گا مولوی صاحب لیکن ملا بہن تو کیا کہہ رہا ہے آپ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک جو مشکات شریف کے اندر موجود ہے مولا علی راوی ہے جس کے کہ آپ نے فرمایا جو کا تعدیم اس سمایا آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ فرمایا وقت بتایا وقت کے لوگ بتائے ان کے امال بتائے بتانے کے بعد فرمایا ان لوگوں کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والے تمام لوگوں سے بدتر ہوں گے چکلے کے کنجروں سے بدتر ہوں گے یہود سے بدتر ہوں گے نسارا سے بدتر ہوں گے کتریوں سے بدتر ہوں گے بغیروں سے بدتر ہوں گے چوروں سے بدتر ہوں گے ڈکیٹوں سے بدتر ہوں گے سے کو ہوں گے رشوت خوروں سے بدتر ہوں گے سب سے بدتر ہوں گے نبی پاک کا فرمانے والی جان ہے جو نہیں مانے گا بھائی مانو اور دلیل ان دلائل ان دلائل جو میں اس فرمان عالی شان کی تصدیق اور تائید میں پیش کرتا ہوں ان میں سے ایک دلیل یہ جو ابھی آپ نے یہ ساری سرگرشت جس کی سنی جامعہ کے وہ مسئلہ یہ دلیل ہے باقی ٹکٹ کے بچے ملا جو ہیں یہ پتھر بن پھر کے ہیں آسمان کے نیچے بسنے والے تمام لوگوں سے کہ جو بات پتلے کر کنجر کے منہ سے نہیں نکلتی وہ مولوی بڑے فخر سے کرتا اور میں کشمیا کہتا ہوں یہ حال حال جامعہ جہیمیہ کا نہیں جتنا حکومتی سرکاری ملا ہیں ان کے مدارس ہیں یہ تنظیم المدارس والے وفاق المدارس والے جو کتے کے بچے محض دنیا حکومتوں اور یورپ والوں سے حاصل کرنے کے لیے جی سرمایہ داروں سے حاصل کرنے کے لیے نصاب کفر کے پڑھا رہے ہیں اور جناب جی پھر ان لائنوں نے ان لائنوں نے ہاں جی وہ اپنے اپنے مدرسے کے نصاب کو ان کے بی ایم اے کے برابر کر رکھا ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے اور یہ تمام مدارس میں لانت ہے اور کتے کے بچے وہ ظاہر کریں نہ کریں کوئی ظاہر کر دیتے ہیں کوئی اندر چھپائے بیٹھے ہیں نظریہ سب کا ایک ہے کہ دولت افضل ہے لہذا یہ حاصل کر لو تو تم سب کچھ ہو اگر نہیں ملی تو تم کچھ بھی نہیں ہو یہ سارے کا یہی ہے سمجھ آ گیا تمہارا بیڑا گھر کیوں نہ ہو جب تم ان کے پاس پڑھو گے تمہارا گھر آئے گا تمہارے پاس جیسے میرے پاس کچھ خبیز پڑتے تھے تو ادھر ادھر مدارس میں چلے گئے وہ خبیص جہاں نہ ہو وہاں پر علم کیا آئے گا بھائی ہے علم پر جس علم نے یہ سوچ پیدا کر دی کہ دولت افضل ہے کوئی نہیں ہے دولت بھی سب کچھ ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے چکلا کھول لو تو اچھا ہے لا سمجھ نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جوڑے سر سر ناچیز ناچیز کے پاس پڑھنے کے بعد گھر میں بندہ بیٹھ جائے نہیں پڑھتا تو گھر میں بیٹھ جائے کسی مدد اگر کوئی ملک موجود وہ جڑے یہودیاں واسطے نہیں بولتے تو مسلمانوں

پرسن خطاب ہوں گے یہی ہے جڑا اللہ سے قوم میں فائدہ پہنچا ورنہ اللہ مندی آئے جو بتا من المند آئے ان کا یا اللہ ہو جائے مندی جدہ فائدہ نہ ہو غیر نہ فائدہ سامنے بیان کرنا ہے گل غیر نال سننا یہ کام انداز ہوئی اس انداز کا نتیجہ سامع کی نکلتا ہے یہ اثر کی سامنے दूसरा